تھو کرے کھا کہ گرنا میرا کام ہے تھو کرے کھا کہ گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگری بنانا تیرا کام